والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليدخلن الجنة بے شفایت رج المن امتھی اکثر امیم بنی كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نشست کے لیے شفاعت کے حوالے سے بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے دراصل ہمارے عبداللہ بھائی انہوں نے کہیں ایک درس سنا تھا اسی موضوع پر تو اسی حوالے سے بات کرنے کی دعوت دی ہے اب مجھے یاد نہیں کہ اس وقت کیا باتیں ہوئیں لیکن جو اس وقت مستحضر ہے وہ پیش خدمت کیے دیتا ہوں یہ بات کا آغاز ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا جو جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور الترغیب بترغیب امام منظری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں صحیح صنعت کے ساتھ مروی ہے جناب انس نے جو نبی السلام کے خادم میں نبی السلام سے عرض کیا کہ اسلو کا انتشو علی یوم القیام کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میری ایک طلب ہے کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجیے گا تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی فائل ان شاء اللہ ان شاء اللہ میں یہ کام ضرور کر دوں گا اور آپ کی شفاعت کر دوں گا تو جناب انس نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ این اطلبو کا میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں تاکہ جو ایک وعدہ شفاعت کا آپ نے فرما لیا اس وعدے کی آپ کو یاد دہانی کروا دوں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما نے عند الصراط سب سے پہلے مجھے جہاں تلاش کرنا یا ڈھونڈنا وہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت پلے سے رات قائم فرمائے گا جو جہنم کے اوپر نصب ہوگا زیادہ میں وہیں تمہیں دکھائی دوں گا جناب انس نے پوچھا کہ علم القق اندر سے رات اگر پولیس رات کے پاس آپ مجھے نہ ملے پھر آپ کہاں ملیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ فتلب نے عند المیزان پھر مجھے تم تلاش کرنا میزان کے پاس ترازو جس کو اللہ تعالیٰ نصب فرمائے گا بندوں کے اعمال تولنے کے لیے پھر میں تمہیں میزان کے پاس ملوں گا اور جناب انس نے پوچھا کہ اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تو پھر آپ کہاں ملیں گے آپ کو کہاں تلاش کریں تو فرمایا کہ فصل بنی ادر حوض پھر میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں حوض کوثر پہ مجھے آ کر تلاش کرنا وہاں تمہیں مل جاؤں گے اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ ان تین مقامات کے علاوہ اور میں کہیں نظر نہیں آؤں گا یا پولیس رات پر یا میزان پر اور یا حوض کوثر میں یہ مکمل حدیث ہے اس میں مسائل تو بہت ہیں لیکن دو تین باتیں اس وقت کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا ایک تو اس کے راوی نبی علیہ السلام کے خادم جو ہمیشہ آخرت کا سوچا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے ان کی تمام تر ایک تفکیر کا اور جد و جہد کا محور آخرت ہوا کرتا تھا اور یہ سوال بھی اسی بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ ان کی سوچ کا اور فکر کا محور دنیا نہیں تھی بلکہ آخرت تھی چنانچہ نبی علیہ السلام سے آخرت کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے تین دعائیں دی تھیں اللہ اکثر مالا ہوں میں والدہ ہوں واد خل جنت اللہ اس بچے کے مال میں برکتیں عطا فرمانا اور اولاد میں بھی اور اس کو جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دیں یہ آپ کی دعا تھی جناب انس مالک کے لیے بڑے ہوئے تو ان کا اپنا قول ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ مجھے معلوم ہی نہیں میرا مال کہاں کہاں اور کتنا اتنی اولاد دی کہ ان کے نام مجھے یاد نہیں اور پھر آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے مانا انت در سال تھا میرے پیارے حبیب کی دو دعائیں اللہ نے قبول کر لی تیسری کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرما دے کہ یا اللہ اس کو جنت کا داخلہ تھا فرما دے تو یہ ہے ان کی سوچ اور فکر کا محور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ جناب بن عاظم کی روایت سے نسائی میں ہے ایک جنازے میں آپ تھے اور میت کو قبرستان لے جایا گیا قبر کھودی جا رہی تھی تو آپ اس قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اچانک رو پڑے حدیث کے الفاظ ہیں فبکا بکا ان حتہ بل سرا اتنا آپ روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی جو سامنے مٹی تھی وہ بھیگ گئی اور پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا مسلح دو اس گھر کی تیاری کر کے آنا بغیر تیاری کے مت آنا یہ بہت ہی ہولناک ایک منزل ہے ایک ٹھکانہ ہے اور مرنے کے بعد جو آگے مراحل ہیں ایک ایک مرحلہ آپ نے طے کرنا ہے تو ہر مرحلے کی تیاری کر کے آنا اور یہ اس تیاری ہی کی ایک اساس ہے جناب انس کی سوچ اپنا عمل دعائیں اور اسی سوچ کا نتیجہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ میری شفاعت فرمائیے مجھ سے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ میری شفاعت فرمائیں تو آپ نے وعدہ فرما لیا یہ آخرت کی تیاری ہی کی ایک اساس ہے اور آخر کی تیاری کا ایک جو ہے وہ ایک اندیا جو انہوں نے طے کر کے یہ استدعا اللہ کے پیارے پیغمبر سے فرمائی چنانچہ آپ نے شفاعت کا وعدہ فرما لی شفاعت یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے مجھ جیسے گناہ گار کے لیے آپ سب کے لیے اس امت کے لیے اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عطیہ اور انعام ہے جو اس امت کو روز قیامت حاصل ہوگا کہ پیارے پیغمبر شفاعت فرمائیں گے بڑی اس میں برکت ہے وسعت ہے نبی السلام کی ایک حدیث ہے لید الجنت بے شفاعت رج المن امت ہی اکثر بنی تمیم اللہ رب العزت اس امت کے ایک شخص کی شفاعت کی برکت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ دے گا کہ ان کی تعداد بنو تمیم قبیلے سے زیادہ ہوگی صحابہ نے پوچھا کہ سوا کا کہ شفاعت تو آپ ہی فرمائیں گے تو وہ شخص آپ ہیں یا آپ کے علاوہ ہے کوئی فرمایا کہ سوا یا وہ میرے علاوہ کوئی ہوگا میں تو شفاعت کری ہوں کروں گا ہی وہ شخص میرے علاوہ ہوگا اس ایک فرد کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد کو جنت کا داخلہ دے گا کہ وہ تعداد بنو تمیم قبیلے کے افراد سے زیادہ ہوگی اور شفاعت قبرا شفاعت عظما یہ علیہ السلام کا مقام یعنی آپ کی شفاعت سے کتنے بندوں کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا جبکہ ایک عام شخص کی شفاعت کا یہ عالم بنو تمیم عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے جس کے آغاز کی تاریخ آغاز کی تاریخ سید اسماعیل علیہ السلام سے آج سے صدیوں پہلے اور جس کے اختتام کی تاریخ قیامت اس دور سے ہو سکتا اس سے بھی پہلے بھی ہو مگر میرا ایک ناقص علم اس دور تک تو ہے جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام گھر تشریف لائے تو ایک لونڈی میری خدمت کر رہی تھی آپ نے پوچھا یہ لونڈی کون ہے میں نے کہا یہ فلاں فرمایا کہ عائشہ آتے ہے اس کو آزاد کر دو فعن والد اسماعیل یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو تمیم کی تھی وہ لونڈی بنو تمیم کی تھی فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس کو آزاد کر دو تو کم از کم اسماعیل علیہ السلام سے اس قبیلے کا تعلق ملتا اور بنتا ہے اور تک کس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہم اشد امت علی الدجال کہ بنو تمیم جو ہیں جب دجال آئے گا میری امت کا جو سب سے سخت طبقہ اور سب سے شدید جماعت دجال کا سامنا کرے گی مقابلہ کرے گی وہ بنو تمیم ہوں گے دجال کے مقابلے میں سب سے سخت بنو تمیم ثابت ہوگی دجال کا مقابلہ کرنے کیا ثابت ہوا کہ یہ قبیلہ قیامت تک رہے گا کیونکہ دجال قیامت کی آخری علامات میں سے کیا ثابت ہوا یہ قبیلہ بنو اسماعیل سے ہے اور کیا ثابت ہوا یہ قبیلہ آج بھی موجود ہے آج موجود ہوگا تو قیامت کو نکلے گا دجال کے مقابلے اور موجود ہے یہ خوشخبری میں آپ کو دیتا ہوں مجھے شوق پیدا ہوا کہ جب آج ہے تو یہ لوگ کہاں ہیں سعودی عرب میں جا بجا یہ لوگ موجود ہیں اور خاص طور پہ ان کی تعداد قسیم کے علاقے میں کافی موجود اور میں ایک خواہش کر کے ان سے ملا ان کی علماء سے ملا اور میری یعنی خوشی کا اور دل کی ٹھنڈک کا یہ ایک عالم تھا کہ سب اہل حدیث تھے سب اہل حدیث عقیدت عمل ان کی نماز کا طریقہ الحمد للہ کتاب و سنت کے مطابق اور اللہ رب العزت یہ نشانیاں دکھاتا ہے آفاق و انفس میں نشانیاں دکھاتا ہے کتاب و سنت کے درائل اگر آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہے تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے دیکھو بنو تمیم جن کی اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں حدیثیں بھری پڑی اور سب سے بڑی یہ فضیلت کہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوں گے تو آج بھی موجود اس وقت بھی موجود تھے آج بھی موجود اور ان کا عقیدہ ان کا عمل ان کا اخلاق سب بحمد اللہ عہد الحدیث ہیں بڑے پکے اور ٹھوس تو اللہ تعالی ہمیں اسی ایک نشانی کو سامنے رکھ کر اپنے نصب العین کے تعین کی توفیق دے تو خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی نبی السلام کے یہ فرمان کہ میری امت کے ایک شخص کی سفارش سے اللہ تعالی بنو تمیم قبیلے کے افراد سے زیادہ افراد کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا تو شفاعت قبرا تو اللہ کے پیغمبر کے پاس آپ کی شفاعت سے کتنے لوگ فید یاب ہوں گے اور جنت کے داخلے کے مستحق ہوں گے اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ شفاعت ایک بڑی نعمت ہے ایک بڑی سعادت ہے اور یہی سوال جناب انس بن مالک کا کہ آپ میرے لیے شفاعت فرمائی تو آپ نے شفاعت کا وعدہ کر لیا یہ سوال بہت سے صحابہ نے کیا نبی علیہ السلام سے احادیث میں ابو بن جراح کا نام آتا ہے اللہ کے نبی سے انہوں نے شفاعت کا وعدہ لیا تھا اس طرح ایک صحابی اوف ابن مالک الاشجعی انہوں نے بھی نبی السلام سے شفاعت کرنے کا فائدہ لیا تھا ایک اور صحابی ابو اشعری انہوں نے بھی فائدہ لیا تھا اور بھی کچھ نام موجود ہیں اور آپ نے وعدہ کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے نبی تو نہیں بمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمی آپ تو جہانوں کے لیے رحمت ہیں آپ نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے فائدے لے رہے ہیں اور میں فائدے دے رہا ہوں لیکن جو لوگ میرے بعد آئیں گے وہ کیا کریں گے وہ اس شفاعت سے کیسے فید یاب ہوں گے چلو میرے صحابہ مجھ سے فائدہ لے رہے ہیں اور میں وعدہ دے رہا ہوں لیکن آئندہ آنے والے کیا کریں گے وہ تو فائدہ نہیں لے سکیں گے تو آپ نے ایک قانون بیان کیا جو رہتی دنیا تک قائم ہے شفاعت کے حصول کے لیے جس سے مستفید صحابہ بھی ہوں گے تابعین بھی ہوں گے اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمان ہوں گے جو اس شرط کو اپنے اندر پیدا کر لیں وہ شرط جس کے اندر پیدا ہو گئی وہ حبیب کی بریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق گئے چنانچہ آپ کی بہت سی احادیث موجود ہیں آپ نے وہ قانون اور ضابطہ بیان کیا کہ شفاعت کا اہل کون ہے شفاعت کا مستحق کون ہے ایک حدیث جناب عبد الرحمٰن ابی عقیل یہ حدیث بھی اترغیب ترغیب میں ہے انہوں نے نبی اسلام السلام سے ایک سوال کیا اللہ تعالی ملکن ملک ملک سلیمان یا رسول علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت دے دے یہ فقر کی زندگی فاقہ کی زندگی اور پیٹوں پر پتھر باندھ کے گزارے ہو رہے ہیں اقتصادیات کی تنگی تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے تھے کہ اللہ رب العزت آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت دے دے پوری دنیا پر آپ کی حکومت ہو رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ آتانی افضل مما آتا داود افضل مما آتا سلیمان اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے کہیں افضل ہے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی اور ویسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی اللہ تعالی نے مجھے اس سے بڑھ کر دیا اس سے افضل دیا وہ کیا دیا فرمایا کہ ان اللہ اعطانی دعوت اللہ تعالی نے مجھے ایک دعا کا اختیار دیا مجھے ایک دعا کا اختیار دیا اور یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ دعا میں دنیا میں استعمال نہ کروں بلکہ قیامت کے دن استعمال کروں شفاعت اللہ امت اپنی امت کو شفاعت کر کے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیمان علیہ السلام سے کہیں بڑھ کر عطا فرما دی کہیں بڑھ کر اگر ملک سلیمان عطا فرما دیتا تو دنیا مستحکم ہو جاتی لیکن جو مجھے عطا کیا گیا میری امت کے تعلق سے وہ امت کی اخروی کامیابی پر منتج ہو کر دنیا بھی کامیابی پر نہیں بلکہ اخر بھی کامیابی پر منتج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے نبی السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان اللہ خیرنی ان اللہ خیّیہ رانی بین ید نصف امت یہ جن بین شفا اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے ایک چیز پسند کر لو یا تو اپنی آدھی امت جنت میں لے لو اپنی آدھی امت جنت میں لے لو یا پھر شفاعت لے لو قیامت میں شفاعت کر لینا آپ کو اختیار صحابہ بڑے ایک بےقرار ہو کر پوچھتے ہیں کہ ماں بختر اختر تھا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ آپ نے کیا پسند کیا فرما کہ اختر تو شفا میں نے شفاعت کو پسند کیا میں نے شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں ورنہ آپ آدھی امت لیتے تو یہ شفاعت ایک بڑی عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن یہ دعا کا حق دیا شفاعت کا حق دیا یہ شفاعت کریں گے کس کی بس یہ بات ایک اعتقادی مسئلہ کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کریں گے بہت سے شفاعت کرنے والے کریں گے مگر شفاعت کے تعلق سے دو چیزیں بطور عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں ایک یہ کہ شفاعت اللہ کی مرضی سے ہوگی اللہ کی اذن سے ہوگی دوسرا یہ کہ جس کی شفاعت کرنی ہے اس کا تعین بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا شافع کون ہوگا شفاعت کرنے والا جس کو اللہ شافع بنائے گا مشہور کون ہوگا جس کی شفاعت کی جائے جس کو اللہ مشہور بنائے گا نہ کوئی شافع اپنی مرضی سے بن سکے گا اور نہ کوئی مشہور اپنی مرضی سے بن سکے گا یہ دونوں اللہ کے اذن سے ہوں بلا یشفعون اللہ لمن ارتضا شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی جس کی شفاعت اللہ چاہے گا تو شافع اور مشفوع دونوں اللہ کی مرضی سے ہوں گے اب وہ اللہ کی مرضی کی تفسیر کیا ہے یعنی قرآن و حدیث اپنی خود تفسیر کرتا ہے یہاں اللہ کی مرضی کا معنی کیا ہے اللہ کی مرضی کی تفسیر کیا ہے وہی جو رسول اللہ نے بیان فرمائی چنانچہ ابو حریر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر یہ سوال کیا من اسعد الناس النا صف شفاطی کا یہ عمل قیام اللہ, یارس اللہ قیامت کے دن کون لوگ آپ کی شفاعت سے مستفید ہوں گے آپ کس کی شفاعت کریں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس شفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالص من قلبه میری شفاعت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی اور نصیب ہوگی جنہوں نے توحید کو اپنایا لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کیا بالکل خالص ہو کر ایسے خالص ہو کر کہ ان کی توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شر کی ملاوٹ نہ ہو نہ ان کے عقیدے میں نہ ان کے عمل میں نہ ان کے منہج میں یہ اللہ کی مرضی کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو مشروع بنائے گا شفاعت اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرمائے گا جو عقیدہ توحید پر کار بند ہوگی اپنے فہم کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے وہ یقیناً مشروع بنے گا اور اللہ کی رضا اس شخص کے ساتھ ہے بطور مشروع ہونے کی اور یاد رکھو اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بندہ شرک کا ارتکاب کر گیا وہ مشروع نہیں بنے گا آپ جو چاہے سوچیں جناب اللہ کے نبی کی شان میں قصیدے کہہ دو شفاعت مل جائے گی محفل میلاد منعقد کر لو شفاعت مل جائے گی یہ ساری آپ کی گھٹیا باتیں شاف محمد الرسود اللہ وسلم اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ نے شفاعت کس کی کرنی وہ آپ کی مرضی کی بات تو نہیں الہ العالمین کی مرضی الہ العالمین کی مرضی کس کے لیے ہے جو حدیث آ گئے جنہوں نے بالکل خالص اور مخلص ہو کر لا اللہ کا اقرار اور اعتراف کر لیا وہ مشروع بنے گا اور اللہ کے پیارے حبیب کی شفاعت اس کو حاصل ہوگی جو کئی اقسام کی ہوگی ایک قسم تو یہ ہوگی کہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں آپ کی شفاعت سے وہ جہنم میں نہیں جا پائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ فرما دے ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جہنم میں جا چکے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے لیکن توحید صافی تھی آپ کی شفاعت کی برکت سے بالآخر وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے ایک شفاعت یہ ہوگی جو جنت میں داخل ہو چکے ہیں آپ کی شفاعت کی برکت سے ان کے درجے زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں گے کہیں بلندی ان کو حاصل ہو جائے گی ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں اور جہنم سے اخراج کے اہل نہیں آپ کی شفاعت سے ان کے جہنم کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو جہنم کی آگ سے بری کر کے صرف ان کے پاؤں کے نیچے جہنم کے دو کوئلے ڈال دے گا عذاب میں تخفیف ہو جائے گی یہ مختلف شفاعت کی اقسام ہے لیکن اساس اس کی کیا ہے اساس عقیدہ توحید اساس عقیدہ توحید تو یہ شفاعت کا ایک اختصار سے ہم نے ایک جائزہ لے لیا تفصیل میں جائیں تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں اب اس شفاعت کو ہم نے حاصل کرنا ہے جس کے لیے پہلی محنت توحید کی اصلاح ہے توحید کا فہم علماء کے سامنے ذان تلمس طے کرنا اور اسے توحید کے دروس لینا توحید کو سیکھنا اور اس کو منتبک کرنا اپنے عقیدے پر اپنے عمل پر یہ اولین تیاری حصول شفاعت کے لیے اولین تیاری اور بھی بہت سے امور ہیں جن سے ہم شفاعت حاصل کر سکتے ہیں مثلا اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت یہ محبت بھی شفاعت کی احساس ہو سکتی اور ظاہر ہے کہ سچی محبت تبھی ہوگی جب آپ کے مشن کی آبی آ رہی آپ کا مشن بیان توحید ہے ایک شخص توحید میں رکھنے پیدا کرتے اور آپ سے محبت کا دعوے دار بھی ہے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے سچی محبت اس کی ہے جو آپ کے مشن سے وفاداری کرتے جو کہ بیان توحید توحید کے بغیر آپ آپ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی اور اس محبت کا عملی مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنا چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو شخص اپنے صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں دس دفعہ درود شامل کر لے یعنی صبح مغرب سے قبل صبح فجر سے قبل یا فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو اذکار کرتے ہیں اس میں دس بار درود بھی ہو فرمایا کہ حلت لہو شفاعت یوم القیامت قیامت کی نشست کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی تو یہ بھی ایک محنت ایک طریقہ ہے حصول شفاعت کے لیے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت اور محبت کے سارے طریقے سارے تقاضے پورے کرنا توحید کے مشن کی آبیاری کرنا آپ کی اطاعت کرنا آپ پر کثرت سے درود پڑھنا تو اس سے بھی شفاعت حاصل ہو سکتی قرآن پاک کی تلاوت بھی حصول شفاعت کا ذریعہ نبی اسلام کی حدیث ہے اقرا القرآن فعین یوم القیامہ شفیع قرآن پڑھا کرو قرآن کی آمد کی گا اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرتا ہوگا جو زیادہ پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن ان کی شفاعت کرے گا قرآن ان کی شفاعت کرے گا کثرت سے پڑھو بلکہ قرآن کی دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران ان کو زہرا وین کہا گیا یہ قرآن کے دو نور ہیں اور یہ شفاعت نہیں کریں گے بلکہ تجاد اعلان کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر بخشوائیں گے یہ دو صورتیں شفاعت نہیں کریں گے اللہ سے جھگڑا کر کے اس بندے کو بخشوائیں گی جو بندے زیادہ ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں روزہ بھی شافی ہو سکتے ان سیام بل قرآن یشفان یوم القیام روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اذان بڑی محبت سے سنو نماز کی تیاری کے ساتھ اور پھر اذان کا جواب دو اذان کے بعد کی دعا کرو جس میں پیارے پیغمبر کے لیے وسیلے کی طلب کی استضا ہے آت محمد الوسیلہ وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دے یہ وسیلہ قیامت کا ایک مقام ہے جو ایک ہی شخص کو حاصل ہوگا پوری کائنات سارے اولین و آخرین یہ وہ قرب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو کسی اور بندے کو نصیب نہیں ہوگا ایسا قرب اس قرب پر تمام اولین و آخرین اس شخص کی تعریف کریں گے اور وہ ایک ہی شخصیت ہوگی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم مگر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے لیے اس مقام کا سوال کرو اور جو سوال کرتا رہے گا حلت لہو شفاعت یوم القیام اس کی شفاعت کرنا بھی مجھ پر فرض ہو جائے گا اس کی شفاعت بھی ضرور کروں گا تو یہ حصول شفاعت کے مواقع ہیں جن سے ہمیں استفادہ کرنا ہے اس حدیث کے پیش نظر جو سیدنا انس کی آخری جو ایک چیز ہے وہ آخرت کی تیاری کے حوالے سے جناب انس نے پوچھا کہ میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں آپ مجھے کہاں ملیں گے تو رسول علیہ وسلم نے تین مقامات کا ذکر کیا تھا فرمایا کہ اول ما تطلب نے اندرات سب سے پہلے پولیس رات کے پاس پھر میزان اور پھر عہدے کوثر مانا یہ تین مراحل یہ تین منزلیں بہت ہی اہم اور بہت ہی خطرناک ہیں تبھی تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے حریث کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں تاکہ وہاں وہاں پہنچ کر اپنی امت کی شفاعت کروں اور سب سے پہلا ٹھکانہ آپ نے پولیس رات کا بیان فرمایا وہ سب سے جو ایک گمبھیر اور خطورت سے بھرا ہوا مرحلہ ہے وہ پولیس رات جہنم کتنی بڑی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں گہرائی اس کی اتنی زیادہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا ایک چٹان تاکہ جہنم کی گہرائی کو ناپا جا سکے وہ ستر سال نیچے گرتی رہی اور ستر سال کے بعد وہ جہنم کی تہ میں جا کر گر ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کتنی کہہ رہی ہمیں ایک علم دینے کے لیے اس جہنم کو ہم نے بھرنا ہے تو کتنا اس کا دروازہ وسیع ہوگا اس دروازے پر وہ پل قائم ہے ایک بلیڈ کا تصور آپ کر لیں بلیڈ کا ایک ریزر کا سمجھے کہ یہ ریزر کا پل ہے اس کنارے سے لے کر اگلے کنارے تک ایک طرف میدان معاشر ہے دوسری طرف جنت اس کو عبور کرو گے تو جنت کا داخلہ ملے گا اس کو عبور نہیں کر پاؤ گے تو نیچے جہنم کی آگے اتنا یہ خطرناک مرحل حدیث میں آتا ہے کہ یہاں اندھیرا ہوگا اس مرحلے میں اندھیرا ہوگا اور نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ یہ سیر الناس اللہ قدر نور ہیں کہ لوگ چل سکیں گے اپنے نور کے بقدر جتنا نور ہوگا اتنا وہ چل پائیں گے نور کا معنی کیا ہے ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ سیر الناس اللہ قدر اعمال ہے کہ لوگ چل پائیں گے اپنے اعمال کے بقدر مانا وہاں پر نور جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہوگا جتنا عمل آج تیار کر لو گے جتنی محنت آج کر لو گے جتنی عمل زیادہ کر لو گے اپنا لو گے اتنا نور زیادہ ملے گا اس مرحلے میں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ نور ہم اعلیٰ ابہا میں رجلے ہی کہ ان کا نور جو ہے ان کا نور یا نور ہو اس شخص کا نور اللہ ابہا میں ہی ایک نقطے کی مانند ہوگا اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک نقطے کی بات اتنا سا نور اور پھر کچھ لوگ چل رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یسیر و زحفن یسیر و زحفن اپنی سرین کے بل جیسے بچہ رینگتا ہے اپنے گھٹنے اوپر کر کے رینگتا ہے اس طرح پولیس رات پر رینگ رہے ہوں گے اور فرمایا کہ ترسل الامان پر رحم اور اللہ رب العزت اس موقع پر دو چیزوں کو چھوڑ دے گا پولیس رات کے دونوں طرف فتح جانا بتا یہ سرات جو پولیس رات کے دونوں طرف کھڑے ہو جائیں گے ایک طرف رحم ایک طرف امانت رشتہ داری اور امانت ایک طرف رشتہ داری ہے ایک طرف امانت وہ لوگ جو رشتوں کو پامال کرتے ہیں خام خواہ کی ناراضگی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں رشتوں کو پامال کرتے ہیں اور اپنے ایک ایک زان میں کبر پر قائم تتکارنا رشتے داروں کو توڑنا ان کے لیے یہ بڑا ایک برا موقف ہے رشتہ دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا اور امانت بائیں طرف جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ امانت کوئی بھی ہو اس میں خیانت کرتے تو بائیں طرف خیانت ہوگی اگر امانت کا حق ادا کیا رشتوں کو نبھایا ہے تو یہ دو چیزیں آگے بڑھنے میں مدد دیں گے وہ جو حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ آندھی کی طرح اور جناب کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح پولیس رات پر رما دما ہوں گے یہ امانت اور رشتہ یہ ان کو تیز کر دے گا اور پھر نور عمل کا نور اس رفتار میں اضافہ کر دے گا لیکن امانتوں میں خیانتیں کرنے والے رشتوں کو توڑنے والے ان کی بڑی مشکل صورت حال اندھیرا ہی اندھیرا اور دائیں بائیں جھاڑیاں پیش دار اگر قدم ڈگمگا کر اس میں لپٹ جائے تو پھر نکلنا آسان نہیں ہوگا اور پل پر پھسلن ہوگی قدموں کو استقرار نہیں ملے گا استقرار ملے گا اس کو جس کے پاس عقیدے کی قوت ہے عقیدے کا ہے عقیدے کا ثبات جو ہے وہ قدموں کے استقرار کا باعث ہوگا اور عقیدے کا جھول یہ پھسلن میں اور اضافہ کرے گا اور بندہ چل نہیں پائے گا یہ پولیس رات کا عالم اندھیرا تاریخی پھسلن پیش دار جھاڑیاں امانت رحم اور جناب علی اندھیرا ہی اندھیرا کوئی لوگ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اور کوئی اپنے قدموں کے بل چل رہے ہیں کوئی لوگ چل رہے ہیں اور گر رہے ہیں چل رہے ہیں اور گر رہے ہیں نبی اسلام کی حدیث ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا ایک قدم نیچے گر جائے گا ایک قدم سے پل کو تھامے کھڑے ہوں گے نیچے گرے ہوئے سمجھے پل اوپر آ گیا ایک قدم ان کا پل اس رات پر ہے نیچے لٹک رہے پھر بڑی کوشش کر کے اس کو پکڑیں گے دوبارہ چڑھنے میں کامیاب ہوں گے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دونوں ہاتھ چھوٹ جائیں گے اور ایک پاؤں ان کا پل سے لٹکا رہے گا اور پھر بڑی کوشش کے بعد وہ پل پر چڑھنے میں کامیاب ہوں گے فرمایا کہ وہ نبی حکم السرات اس وقت تمہارا نبی پولیس رات کے پاس کھڑا ہوگا وہ یقول رب سلم رب سلم اور نبی بس یہ دعائیں کر رہا ہوگا یا اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما دے میری امت کو سلامتی عطا فرما دے یہ ہے پہلا مرحلہ کہ مجھے تم یہاں پاؤ گے اب جو نبی اسلام کی حدیث ہے کہ تیاری کر کے آنا تو پولیس رات کی تیاری اللہ کے بندو اعمال صالحہ کے ساتھ ہے آج اعمال صالحہ میں جلدی ہو مسارت ہو تیزی ہو یہ تیزی ایسی نہ ہو کہ سنت کے دائرے سے باہر نکل جاؤ نہیں تیزی سنت کے دائرے کے اندر تیزی کا معنی نہیں ہے کہ عمل کی گاڑی جناب سو کی رفتار سے چلا رہے جو مرضی عمل کرتے جاؤ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے بدت بھی ٹھیک ہے سنت بھی ٹھیک ہے یہ تیزی آپ کو تباہ کر دے گی تیزی مطلوب ہے لیکن سنت کے دائرے میں سنت سے باہر نہیں تو یہ تیزی پلے سرات پر تیزی کا باعث بنے گی صحیح مسلم نبی اسلام کی حدیث ہے من عمل ہو لمبیس ریٹ بھی نصب ہو آج جس کی عمل کی سواری کمزور ہے سست رفتار ہے قیامت کے دن وہ تیز نہیں چل پائے گا سست رفتار ہوگی جس کی آج عمل کی سواری کمزور تو یہ سواری تیز ہو حدیث میں قرآن میں بلکہ سابق ہو دوڑو سارے ہو دوڑو لپکو یہ الفاظ تو دوڑنا چاہیے مسابقت مسارت عمل صالح میں ایک دوسرے کی ریس کیجیے دنیا میں نہیں عمل صالح میں تمنا ہو خواہش ہو جیسا فلاں شخص نیک ہے اللہ مجھے بھی اس سے بڑھ کر نیک بنا دے یہ مسابقت کا جذبہ تو یہ جذبہ جو ہے قیامت کے دن کی تیزی پر منتج ہو سکتا ہے تو اس مرحلے کی تیاری عقیدے کی صحت کے ساتھ امانت داری کے ساتھ رشتے نبھانے کے ساتھ اور جناب عمل کی تیزی کیونکہ قدموں کا استقرار اور سماج جو ہے وہ عقیدے کے استقرار پر توحید کے استقرار پر آج جس کا عقیدہ ٹھوس ہے اس کے قدم جم جائیں گے جس کے عقیدے میں تزلزل ہے اس کے قدم ڈگمگائیں گے اور اس کو یعنی اگر وہ پولیس سرحد عبور بھی کر جائے گا تو عبور کرتے کرتے دونوں جانب سے جہنم کی آگ جھلسا مارے گی جھلسا مارے گی بڑی تکلیف دے وہ گھاٹی تو اس تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل سالے میں تیزی اختیار کریں اخلاص کے ساتھ اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرا مرحلہ جو ہے جناب انس نے پوچھا کہ اگر پولیس رات پر آپ نہ ملے پھر کہاں تلاش کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا کہ فصل عند المیزان پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کر میزان ترازو اللہ تعالیٰ یہ ترازو گاٹ دے گا قائم کر دے گا انسانوں کے اعمال تولنے کے لیے جس کے دو پلڑے ہوں گے ایک میں نیکی اور ایک میں گناہ ان میں اعمال تو لے جائیں گے اور یہیں سے جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے یہیں سے ایک ترازو میں نیکیاں ڈالی جائیں گی ایک میں گناہ ڈالے جائیں گے اور دونوں کا وزن ہوگا اور بڑی باریک بینی کے ساتھ ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ یہ ترازو ایک رائی کے دانے کا فرق بھی ظاہر کرے گا نیکیاں اگر بڑھ گئیں ایک رائی کے دانے کے برابر تو انسان کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا اور گناہ اگر بڑھ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر تو وہ انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا اتنا دقیق یہ وزن ہے اتنی باریک بینی کے ساتھ ہوگا اس مرحلے کی تیاری کا تقاضا کیا ہے آپ سوچیں اللہ تعالیٰ میزان کیوں قائم کرے گا کہ اعمال کا تعلق تو گنتی کے ساتھ ہے بندے کی عمر ساٹھ سال پانچ نمازیں فرض ہیں ساٹھ سال کی اتنی نمازیں بنتے ہیں وہ گن کر فیصلہ کر لو اتنے روزے بنتے ہیں فیصلہ کر لو اتنا اس کا مال تھا اتنی اس نے زکات دی فیصلہ کر لو گن کر فیصلہ کر لو لیکن نہیں گنتی ہوگی نمازوں کو گنا جائے گا روزوں کو شمار کیا جائے گا زکات کا ایک ایک پیسہ گنا جائے گا اب ان کو تولا بھی جائے گا نماز بھی تلے گی روزے بھی زکات بھی حج بھی عمر جہاد جو عمل آپ نے ان کو تولا بھی جائے گا کیوں تولا جائے گا اس وزن کا مقصد کیا ہے دیکھیں ہر شے میں دو چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں ایک اس کی تعداد مقدار دوسرا اس کا معیار مقدار کا اندازہ گن کر ہوگا کتنے عمل کیے کتنی نمازیں پڑھیں کتنے روزے رکھے یہ مقدار یہ حساب مقدار کا دوسرا اس کا معیار ایک سونار کے پاس دو ترازو ایک سونے کو تولتا کتنے تولا کتنے گرام دوسرا ترازو اس سونے کے معیار کو چیک کرتا کتنی کھوٹ کھوٹ تو نہیں خالص ہے یا نہیں اسی طرح قیامت کے دن یہ دو مرحلے ہوں گے ایک مرحلہ انسان کے اعمال کی مقدار کو چیک کرے گا دوسرا مرحلہ انسان کے اعمال کے معیار کو معیار میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی کہ بندے نے عمل تو کیے نمازیں پڑھی رودے رکھے حج کیے جہاد کیے سب کچھ لیکن یہ سارے عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق تھے یا نہیں تھے آپ کے فرامین کے مطابق تھے یا نہیں تھے یہ دیکھا جائے گا ایک ایک عمل میں ایک تو ترازو میں یہ صلاحیت ہوگی ترازو عمل کو دیکھے گا یہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ان کو تولے گا اور خوب تولے گا خوب تولے گا ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی بہت پہاڑ بن سکتی ہے احادیث میں موجود ہے ایسا تولے گا کہ اس عمل میں سنت کا رنگ ہے عظیم و شان رنگ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ صاحب المیزان جبریل امین ہوں گے جو اعمال کو دیکھیں گے یہ بندے کی نیکی یہ اس کی نمازیں یہ نمازیں اس وہی کے مطابق ہیں یا نہیں جو میں لے کر آیا تھا ان سے بڑا عالم کون ہے دین کا جو وہی میں پوری زندگی اللہ کے پیغمبر پر لے کر آئے یہ نماز اس وہی کے مطابق ہے یا برادری کے طور طریقے سے بڑوں چھوٹوں کے طور طریقے سے اگر برادری یا باؤ ان کے طریقے کو فالو کیا گیا اس عمل کو دیوار سے دے مارا جائے گا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کوئی اس کا معیار نہیں نہ میزان اس کو تولے گا نہ جبیل امین اس کو تولنے کے قابل سمجھیں گے اور وہ نیکی بالکل بکھر جائے گی بالکل بے فائدہ دوسرا معیار جو ہے وہ اخلاص کا عمل کرنے والا اگر ریا کار دنیا کا ڈنڈورا پیٹ تھا ہم نے فلاں کر دیا اور فلاں تیر مار دی ہم نے جناب جہاد کیا اور ہم نے حج کیا دو حج کی دس حج کی اور ہم تو تحجدار اپنے عمل کی شہرت چاہتے ہیں ناموری چاہتے ہیں یہ عمل بھی معیار سے خالی اس ترازو میں یہ صلاحیت ہے کہ عمل کو چیک کرے اخلاص کے ساتھ اخلاص اگر نہیں ہے وہ عمل نہ کسی گنتی کے قابل ہے نہ کسی وزن کے قابل بالکل بیکار ہے محض یہ ہے ترازو اس عمل کو تولے گا جس میں اخلاص کا نور ہو اور سنت رسول کی اتباع کا رنگ ہو وہ عمل تو بڑھ جائے گا تعداد میں بھی وزن میں بھی حجم میں بھی ایک نماز جناب سات سو نمازیں ایک حج سات سو حج اور ان کا جو ایک حجم ہے پہاڑ کے برابر وزن پہاڑ کے برابر یہ سنت کا فائدہ اور اخلاص کی برکت یہ معیار اپنے اندر پیدا کرو تو مرحلہ میزان جہاں اعمال کو تولا جائے گا اس کی تیاری کی یہ دو بنیادیں ایک عمل انجام دو اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق دوسرا عمل انجام دو اخلاص کے ساتھ اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو چھوٹی سی نیکی بھی بڑی بن جائے گی اور اگر یہ دو چیزیں مفقود ہیں تو بڑی بڑی نیکیاں بکھر جائیں گی ذرے بن کر پھیل جائیں گی کوئی ان کا فائدہ نہیں کوئی ان کا اجر نہیں وہ بدا احمد اللہ معلوم یقون یا کچھ لوگ قیامت دن آئیں گے نیکیوں کے ڈھیر لے کر خوش خوش آئیں گے لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا وہ تو خوش ہوں گے کہ بے تحاشا نیکیاں مگر جب نیکیوں کو میزان کے قریب لایا جائے گا میزان ان کو تولے گا ہی نہیں کہ یہ معیار پر نہیں اتر رہے معیار کیا ہے اخلاص کا نور اور اتباع سنت کا رنگ یہ دو زین تھے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں یہ ایک ہے اور دوسری نہیں اخلاص ہے سنت کی اتباع نہیں وہ عمر بھی بیکار سنت کی اتباع ہے اخلاص نہیں وہ عمل بھی بیکار تو یہ مرحلہ میزان کی تیاری ان دو بنیادوں کے ساتھ ہر نیکی انجام دیجیے اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اخلاص کی حفاظت جو ہے وہ تین موقعوں پر ایک عمل سے پہلے عمل سے پہلے یہ نہیں کہ عمل ابھی کیا نہیں ڈنڈورا رہے جناب ہم نے اس سال حج کرنا دنیا کو سنا نہیں عمل سے پہلے بھی مخلص ہو جا دوسرا عمل کے دوران اخلاص دلاہیت ریاکاری سے بچنا اگر شیطان لعین ریاکاری کا وار کر بھی رہے تو شیطان کو اندر سے نکالو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں المجاہد نفس حقیقی مجاہد وہ ہے جو اس پاپی نفس سے جہاد کرے اس کا اپنا اثر شیطان ریاکاری کے وار کر رہے آپ اس وار کو ٹال رہے رد کر رہے ہیں تو ایک ریاکاری سے بچنے کی کوشش دوسرا یہ مجاہدہ دوہرا اجر ٹالو اس کو دور کرو اور تیسرا جو موقع ہے اخلاص کا وہ عمل کرنے کے بعد ہے یہ یعنی عمل کرنے کے بعد اس عمل کے چوکی دار بن جاؤ اس پر پہرا دو پہرا دینے کا معنی یہ ہے کیسا نہ ہو کہ عمل کے بعد آپ دو سال بعد دس سال بعد حفاظت تو کیا آپ نے اخلاص کی دس سال بعد آپ نے اپنے اس اخلاص کو توڑ دیا ریاکاری کی نیت سے لوگوں کو بتا دیا ہم نے فلاں کام کیا فلاں کام کرتے رہے تو پھر بھی وہ نیکی بکھر جائے گی تو یہ تین مواقع اخلاص کی حفاظت کی عمل سے قبل عمل کے دوران عمل کے بعد اور سنت کی اتباع کر رہے ہیں یہ مرحلہ میزان کی تیاری جناب انس نے پوچھا کہ اگر میزان پر بھی آپ نہ ملے پھر آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا کہ عدل حوض فصل عدل حوض مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا مانا یہ بھی ایک اہم مقام اہم اس لیے کہ حوض کوثر کا جام ہم سب کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اپنے پیارے پیغمبر کے اس حوض کا پانی نصیب فرما دے عطا فرما دے ضرورت اس لیے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا ایک میل کے فاصلے پر کتنی گرمی ہوگی نیچے آج کروڑ ہا میل کے فاصلے پر کتنی گرمی ہوتی سورج کو قریب کرتے جاؤ آہستہ آہستہ اور زمین کے ٹمپریچر کو بڑھاتے جاؤ آج کروڑ ہا میل کے فاصلے پر اور نیچے پچاس درجہ حرارت ایک میل وہاں سے کم کرو اور درجہ ہر یہاں سے بڑھاؤ اس طرح آہستہ آہستہ کم کرتے جاؤ نیچے کیا گرمی کا عالم ہوگا اس وقت یقیناً یہ میدان محشر جو دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر یہ دن ہے یہ حشر کا میدان پچاس ہزار سال کیا نیچے عالم ہوگا دو ٹھنڈ کے اللہ نے تیار کی جو میدان معاشر کی ضرورت ہے ایک اللہ کا سایہ ایک حدیث میں اللہ کے عرش کا سایہ جو ہماری ضرورت ہے جس میں ہر شخص نہیں آ پائے گا یہ بس سمجھو ہم دوڑ کر سائے کے نیچے چلے جائیں گے کوئی دھکم فیل ہوگی اللہ کے امر سے جو آئے گا وہ آئے گا بڑی راحت کے ساتھ کوئی دھکم فیل نہیں ہوگی کوئی شخص اپنے اختیار کا مالک نہیں ہوگا اپنے اختیار کا حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ رب صرف وجہ ہی ہے یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے مانا چہرہ گھمانے کا اختیار نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے یوں گھوم جائے وہ اللہ کے امر سے ہوگا تو یہ سایہ اسی کو ملے گا جس کو اللہ چاہے گا ہر ایک کو نہیں ملے گا وہ حدیث پڑھیے ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ سایہ حاصل ہو اور دوسری جو حشر کے میدان کی ہماری ضرورت ہے اندر کی ٹھنڈک کے لیے یہ حوض کوثر کا پانی احلا من اصل ابرد من سلج اور شہد سے بڑھ کر یہ میٹھا اور جناب دودھ سے بڑھ کر سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا جس کو ایک گھون نصیب ہو گیا اسے پورے میدان معاشر میں جنت کے داخلے تک پیاس نہیں لگے گی یہ ہماری ضرورت تو فرمایا کہ مجھے وہاں تم تلاش کرنا یہاں کون لوگ آئیں گے کون خوش نصیب لوگ یہاں وہی خوش نصیب لوگ آئیں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی عقیدے میں منہج میں عمل میں خلق میں سیاست میں معیشت اور معاشرت میں تجارت میں اقتصادیات میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو لاگو کر لی ورنہ حدیث کے مطابق صحیح بخاری کے کچھ لوگ آئیں گے اور ان کو دھتکار دیا جائے گا آپ پوچھیں گے کیوں روکا جا رہا ہے ان کو آنے تو جبیل امین فرمائیں گے ان نقل صدری معاہدہ کا آپ جانتے ہی نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں خرافات اس دین میں داخل کی بدت ہی ہے ٹھیک ہے نمازی تھے روزے دار تھے نفر پڑھتے تھے فرض پڑھتے تھے مگر بہت سی بدعتوں کا ارتکاب کرتے تھے آپ نہیں جانتے آپ فرمائیں گے کہ سوقن سوحقن لمن غیر بعدی جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دو دور کر دو دسکار دیا جائے گا تو یہ حوض کوثر یہ عظیم سعادت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو لوگ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار پورے میدان معاشر میں کوئی ایک پانی کا نہیں ہاں یہ حوض ٹھاٹھے مار رہا ادم سے لے کر سنا تک اتنا چوڑا حوض جناب جس کی آپ ہو رہے آسمان کے ستاروں کے برابر یہ ٹھاٹھے مارتا حوض ہاں، آج یہ غور کر لو اس حوض کوثر کے ایک جام کی ہمیں قیمت کیا ادا کرنی وہ قیمت آج ادا کرنی پڑے گی ادا کر کے جاؤ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اس مرحلے کی تیاری کر کے آؤ تیاری یہی ہے کہ ایک جان کی قیمت کیا ہے وہ قیمت آج ادا کرنی ہے اور وہ یہی ہے اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لحظہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر استوار کر لو یہ آپ کا منہج بن جائے دستور حیات بن جائے ایک عقیدے کا حصہ بن جائے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنی بدعت سے بچنا اور بدعت کی نفرت اپنے معاشرے میں پیدا کرنی سنت کی محبت کی دعوت دینی تو یہ تین مرحلے جو آپ نے سیدنا انس مالک کے سامنے بیان فرمائے تو ان تینوں مقامات کی اہمیت کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں تو ہر مرحلے کی تیاری کے کچھ طرق ہیں کچھ بنیادیں ہیں کچھ راستے ہیں جن کو اپنایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قیامت کے دن کی عافیت سعادت اور اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو سکے جو اس دین کے ساتھ ہی منسلک ہے اور اس دین کے ساتھ ہی مربوط ہے تو یہ حدیث جو ہے جناب الحسن مالک کی اس میں مسئلہ شفاعت بھی ہے اور قیامت کی تیاری جو ہے وہ ہر مرحلے کے لیے ہر مرحلے کی اہمیت اور ہر مرحلے کی تیاری کی اساس یہ ایک غور و فکر کی ہمیں دعوت دی گئی اللہ پاک ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ خالص توحید اخلاص اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت عطا فرما دے ہمارے باطن کو اخلاص سے بھر دے ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے سجا دے اور خوبصورت کر دے اور مدین کر دے یہی کامیابی کی جو ہیں وہ جو بنیادیں ہیں اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين